اور وہی انہیں لیے جا رہی ہے اس موجوں میں جیسی پہاڑ اور نونی اپنی بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کناری تھا اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو